اور اے مخاطب تو اس دن پہاڑوں کو اپنی جگہ جمع ہوا گمان کرے گا حالانکہ وہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے یہ اللہ کی صنعت ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے بے شک وہ تمہارے کاموں کی خبر رکھنے والا ہے